وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله الله ليضيع ايمانكم ان بالناس لرؤوف اور اس طرح ہم نے تمہیں اے مسلمانوں ایک معتدل اور بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں کے بارے میں گواہی دو اور رسول تمہارے بارے میں گواہی دیں اور وہ قبلہ جس کی طرف آپ پہلے سے متوجہ ہوتے تھے ہم نے اس لیے بنایا تھا تاکہ دیکھیں کہ کون ہمارے رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے اور اسے قبول کرنا بہت ہی بھاری گزر رہا تھا سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا سابق ایمان و عمل ضائع کر دے بے شک اللہ لوگوں کے لیے بہت ہی شفقت اور رحمت والا ہے اس آیت کریمہ میں امت مسلمہ کی فضیلت اور بڑائی بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں جس طرح ہم نے تمہیں ابراہیم کے قبلے کی طرف پھیر دیا ہے جو سب سے افضل قبلہ ہے اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہترین اور معتدل اور صاحب عدالت امت بنایا ہے اور تمہیں وہ دین دیا ہے جو کامل اور واضح دین ہے جس میں نہ یہودیت کی تشدید ہے اور نہ نصرانیت کی ڈھیل کہ تم لوگوں کے بارے میں گواہی دو اور رسول تمہارے بارے میں گواہی دیں اس کا مشہور مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن مسلمان انبیاء کے حق میں ان کی امتوں کے خلاف گواہی دیں گے جب وہ امتیں کہیں گی کہ ہمارے پاس کوئی اللہ کی طرف بلانے والا اور اس سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا تو مسلمان کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تمام رسولوں نے اپنی دعوت ان قوموں تک پہنچائی تھی اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام امت مسلمہ کو پہنچا دیا تھا امام بخاری نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا تو وہ کہیں گے کہ ہاں پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس نے میرا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا تو وہ لوگ کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اللہ نوح سے پوچھیں گے کون ہے تمہارا گواہ تو وہ کہیں گے محمد اور ان کی امت پھر مسلمان گواہی دیں گے کہ ہاں انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا اور محمد رسول اللہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے مسلمانوں کو پیغام پہنچا دیا تھا پھر آپ نے فرمایا یہی مفہوم ہے اللہ کے قول و اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ تاکہ تم دوسری قوموں کو راہ حق کی طرف بلانے کی ذمہ داری قبول کرو جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کی ذمہ داری سنبھالی ہے مجاہد نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ تاکہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہود نصارہ اور مجوسیوں کے سامنے گواہ بنو انہیں دین اسلام کی طرف بلاؤ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو جو دعوت اسلامیہ کی اساس اور اس کی روح ہے علماء تفسیر نے اس آیت کے ضمن میں یہ بھی کہا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو لوگوں کے بارے میں گواہ بنایا ہے اور ان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے قائم مقام ہے صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ اکرام ایک جنازے کے پاس سے گزرے اور اس کی اچھائی بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واجب ہو گئی پھر ایک دوسرے جنازے سے گزرے تو اس کی برائی بیان کی آپ نے کہا واجب ہو گئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا واجب ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اس کی اچھائی بیان کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اور اس کی برائی بیان کی تو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو امام حاکم نے اس حدیث کی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی و کزا علی کجالنا کم فائدہ یہ آیت اجماع امت کے حجت ہونے کی دلیل ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وسعتا کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی عدل اور سقا کے ہیں اگر پوری امت غلطی پر اتفاق کر لے گی تو وہ امت وسط نہیں ہوگی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو گمراہی پر مجتمع ہو جانے سے محفوظ رکھا ہے اور اس میں ایک ایسی جماعت ہمیشہ رہے گی جس کے ذریعے قیامت تک حجت پوری ہوتی رہے گی اسی لیے امت اسلامیہ کا اجماع حجت ہے جیسے قرآن و سنت حجت ہے اور اسی لیے اس امت کے اہل حق سنت اور جماعت کے التظام کی وجہ سے ان باطل پرستوں سے ہمیشہ ممتاز رہے جو اس زوم باطل میں مبتلا رہے کہ وہ صرف قرآن کی اتباع کرتے ہیں اور سنت رسول اور اجماع امت سے اعراض کرتے ہیں اصحاب سنن و مسانید نے مختلف طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ یہ امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی سبھی جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقہ کے اور وہ جماعت المسلمین کا فرقہ ہے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا وہ لوگ اس پر قائم ہوں گے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں انتہا اور یہ فرقہ ناجیہ اہل سنت کی جماعت ہوگی یہ لوگ فرقوں میں سب سے بہتر لوگ ہیں جیسے مذہب اسلام سب سے بہتر مذہب ہے